حضرت ابن ابی اوس رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میرے دادا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات نماز پڑھ رہے ہوتے تو نماز کے دوران ہی میں مجھے اشارہ کرتے تو میں انہیں جوتے دے دیتا وہ فرمایا کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہن کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار سینتیس